اب لوگ میری کیا تعریف کر رہے ہیں کہتے یہ بھی اخلاص کی بات نہیں ہوئی صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص عطا فرمایا تھا اپنے اچھے اعمال پر ڈرتے تھے ممکن ہے کہ یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو اس لیے کبھی کبھی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر یہ کہتے تھے کاش ہم گھاس ہوتے اور لوگ ہمیں کاٹتے کاش ہم درخت ہوتے تاکہ ہم ہمارے ساتھ حساب کتاب نہ ہوتا اور اگر آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے نام کے لیے کام کرتا ہے تو یہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے حضرت مولانا بن نوری رحم ہر سال مدرسے کے افتتاح کے موقع پر اخلاص پر بیان کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تم اللہ کے لیے پڑھو اور اللہ کے لیے پڑھاؤ اور فرماتے تھے جو اللہ کے لیے نہیں پڑھتا اس لیے پڑھتا ہے کہ میں بڑا مدرس بن جاؤں میرے پاس وسائل آ جائے میری شہرت ہو جائے فرماتے تھے اللہ کے لیے ہمارے مدرسے کو معاف کر دو میں خود آپ کے لیے سفارش کروں گا کہ فلان مدرسے میں داخل ہو جاؤ میں آپ کے لیے سفارش کروں گا اور یہ بات دل کی گہرائی سے فرماتے تھے اس میں کوئی تسن یا کوئی بناوٹ یا لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا تھا پھر یہ بھی ہر سال فرماتے تھے تقریباً شوال میں افتتاح ہوتا تھا اس میں یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اس علم کو عمل کو اپنے صدقے کو اپنے اچھے کام کو اللہ کے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس قیمتی موتی ہو وہ قیمتی موتی جس میں ایک کی قیمت ملین ایک ملین رین کے برابر ہو دو ملین کے برابر ہو اور وہ موتی آدمی کسی بچے کو دے دے اور وہ بچہ کہے پانچ سال چار سال کا بچہ کہ یہ موتی کو نہ کھانے کا ہے پینے کا ہے لے جاؤ دکاندار کو دے دو تاکہ دکاندار مجھے ایک سویٹ دے دے وہ بچہ جو احمق بے وقوف ہے نہیں سمجھتا اس میں عقل نہیں ممیز نہیں اس نے دو ملین رین کا موتی ایک سویٹ کے مقابلے میں دے دیا جس سویٹ کی قیمت ایک رین بھی نہیں اسی طرح جو عمل اللہ کے لیے ہو اللہ کی دین کے لیے ہو اگر آدمی اس عمل سے یہ مقصد مقصد رکھے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے فلان مرتبہ مل جائے فلان عہدہ مل جائے مجھے نوکری مل جائے میری شہرت ہو جائے لوگوں میں مشہور ہو جاؤں تو اس نے ایک قیمتی موتی کو دے کر گویا کے ایک سویٹ حاصل کر لی اور جو حضرات مجاہدین وغیرہ تشہیر کرتے ہیں اور اپنے کارناموں کو پھیلاتے ہیں تو ان کا یہ مقصد نہیں کہ ہماری شہرت ہو جائے بلکہ وہ اس مقصد کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی دل خوش ہو جائے اور دین کی سربلندی ان کے سامنے آ جائے اور ان میں قوت پیدا ہو جائے یہ قوت اور طاقت ان میں پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر سے اور مچھر کے ساتھ نمرود کو سزا دی وہ نمرود جو خدائی کا دعوی کرتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا ہے اور کہتا تھا کہ میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں میں دنیا کا بادشاہ ہوں اور جیسے آپ نے سنا توازو کرنا چاہیے تو وہ تکبر کرتا تھا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الدی و یمیت میرا رب زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اس نے کہا انا و امید میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں ایک موت اور مرنے کا قابل آدمی تھا اس کو خلاصی دے دی چلے جاؤ اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کر کے قتل کیا کہا دیکھو میں نے موت دے دی اور زندگی دے دی حضرت باہی علیہ السلام سمجھے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے احیاء اور موت کا مطلب نہیں سمجھتا اللہ تبارک و تعالی زندگی دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو زندگی دی اور اللہ تبارک و تعالی موت دیتے ہیں ایک صحیح سالم آدمی ہوگا اس پر موت آ جائے گی اللہ نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کو چھوڑ دیا کہ یہ تو بے وقوف نہیں سمجھتا یہ کہا فن اللہ بالشمس بشم سے مین بها من المغرب میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اس کو مغرب سے نکالو اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاں کل میں سورج کو مغرب سے نکالوں گا یہ کہاں کر سکتا تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اے ابراہیم آپ نکالے سورج کو مغرب سے آپ نکالیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں جو معجزہ مجھے ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا تو پھر بھی ٹھیک ہے یہ ہمت بھی اس کو نہیں ہوئی کہ آپ اپنے اللہ سے کہہ دیں کہ سورج کو مغرب سے نکال دیں روب کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکا اگر یہ کہتا کہ آپ اپنے اللہ سے کہہ دیں کہ سورج کو مغرب سے نکال دیں تو ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں تو ایک آجز بندہ ہوں تو آ کروں گا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نکال دیں یا نہ نکالیں اس لیے کہ نبی کی ہر دعا تو دنیا میں قبول نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی ابو طالب مسلمان ہو جائے لیکن نہیں ہوا اور کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتا تو اللہ تبارک و تعالی سورج کو مغرب کی طرف سے ظاہر فرماتے لیکن اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تکبر بہت بری بلا ہے توازو بہت اونچی شان ہے تو وہ نمرود جو تکبر میں مبتلا تھا مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے کان میں مچھر گھس گیا اور اندر کے حصے کو کاٹتا رہا کاٹتا رہا اور اس نے خادموں کو حکم دیا تھا کہ میرے سر کی پٹائی کرتے رہو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد مسلمانوں کے پاس آتی ہے لیکن سچا مسلمان ہونا چاہیے پکا مسلمان ہونا چاہیے ہم اور آپ تو آج کل خون کی مجنون نہیں دودھ کی مجنون ہے دنیا کے فوائد ہمیں ملتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے دنیا کا فائدہ ہمیں نہیں ملتا پھر ہم دین کا کام بھی نہیں کرتے یہ شکایت آتی ہے کہ مولوی صاحب جب ان کی امامت کا نمبر ہو تو نماز میں پانچ منٹ پہلے آ جاتے ہیں اور جب ان کی نماز کا نمبر نہ ہو تو پھر غائب یہ مجھ جیسے ہے ان کا حال یہی ہے مجھ جیسے تو یہ کہ ایک کام آدمی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیے کرے غیر اللہ کے لیے کام نہ کرے مخلوق خوش ہو یا خوش نہ ہو دین کا کام کرتا رہے دین کے کام میں برکت ہوگی دین کے کام میں اللہ تبارک و تعالی قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل تو ہمارے اکثر کام ریاکاری کے لیے ہوتے ہیں دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کر لیں ہائے ہائے نہ کرے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے حضرت سعدی نے واقع نقل کیا ہے کہتے ہیں ایک بچہ ایک مولوی صاحب کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے دربار میں مولوی صاحب کو وقت مل گیا مولوی صاحب نے بادشاہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں دو رکعت نماز پڑھ لوں لمبی نماز پڑھ لی نماز میں آدھا گھنٹہ لگایا اس کے بعد کھانا سامنے آیا تو مولوی صاحب نے دو تین نقلق میں دو تین نوالے لے لیے اور کہا بس ہمارا یہی کھانا ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا تھا کہ وہ تم یقم نسل بہم چند لقمے لیتے تھے جن لقموں سے اپنی پیٹ کو سیدھا رکھے اور پشت ٹیڑی نہ ہو جائے چند لقمے میں لقیمات اس نے بھی چند لک لیے اور جب مولوی صاحب اپنے بچے کے ساتھ گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے کہا میں نے کھانا نہیں کھایا مجھے کھانا دے دے حضرت سعدی نے بہت اچھی بات کہی کہ اس کے بچے نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی جیسے آپ کھانے کی قضا کر رہے ہیں اسی طرح اس نماز کی بھی قضا کر لے جو وہاں پڑی تھی وہ نماز بھی اس لیے تھی کہ دوسرا خوش ہو جائے ہاں کبھی کبھی اپنے عمل کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے جب اس میں کوئی فائدہ ہو کوئی مسلحت ہو جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے بند کیا تھا ان کا پانی کھانا بند کر دیا تھا اور دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی دیوار کے اوپر سر اٹھا کر دیکھتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب انہوں نے اوپر سے دیکھا حضرت عثمان کو تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب غزوہ موتا ہو رہا تھا تو میں نے سینکڑوں گھوڑے اور اونٹ دیے تھے یا نہیں دیے اللہ کے راستے میں جی دیے تھے اور جب مدینہ منورہ میں میٹھا پانی نہیں تھا تو کیا میں نے میٹھے پانی کا انتظام کر کے اس کنویں کو خریدا تھا یا نہیں خریدا تھا جس کنویں سے مدینہ والے پانی لیتے تھے آدھا خریدا پھر پورا خریدا بیس ہزار درہم میں اور ایک روایت پینتیس ہزار درہم میں تھرٹی فائیو تھاؤزینڈ تو انہوں نے کہا یہ سب کیا تھا آپ نے لیکن اس کا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں تھا ظالموں کو ظلم سے روکنا تھا ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اس میں فائدہ اور مصلحت سمجھا اور یہ کام کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسا اشوری سے فرمایا میں نے آپ کی تلاوت سنی بہت پیاری تلاوت کی آپ نے بہت خوش آواز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <clears throat> لقد اوتیا آل ابی موسا مزمارن میں مزامیر آل داود علیہ السلام ابو موسا اشعری کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کی خوش آوازی عطا فرمائی ہے ان کی طرح خوش آوازی علماء فرماتے ہیں مزمارن میں مضامیر فرمایا خوش آوازیوں میں سے ایک خوش آوازی تھوڑی سی خوش آوازی اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی مرجدہ جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی بول پڑھتے تھے وہ تویر اور پرندی بھی پڑھتے تھے یا جبال اوی ماہو و تویر اے پہاڑ ہو آپ بھی اللہ اللہ کرے ان کے ساتھ تلاوت کرے اور اے پرندوں آپ بھی پرندے بھی بولتے ہیں بعد لوگوں نے طوطا پال رکھا ہے اور طوطا بھی لا الہ الا اللہ اللہ الا اللہ پڑھتا ہے تو فرمایا مزمار میں مضامیر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت تعود علیہ السلام کی خوش آوازی ایک نہیں تھی کئی خوش آوازیاں مل کر تھیں بہت زیادہ اور آپ کی خوش آوازی اس کے مقابلے میں کم ہے اور دوسری بات یہ علماء فرماتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ مزمارم میں مزہ میرے عالدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش آوازی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے مختلف خوش آوازی ہے کسی کی آواز پتلی ہے اور خوش آواز ہے کسی کی آواز موٹی ہے اور اچھی ہے کسی کی آواز درمیانی ہے کسی کی آواز اونچی ہے اور اچھی ہے کسی کی آواز پست ہے کم ہے اور اچھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے گلا سب کا ایک جیسا اور آواز سب کی مختلف اللہ تعالیٰ نے انسان کے گلے کو ایسا بنایا جیسے اللہ تعالیٰ نے دمبے کے گلے کو بنایا ایک جیسا لیکن مشرق سے مغرب تک آپ گھومیں تو دمبی کی آواز ایک ہوگی اور مشرق سے مغرب میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ایک گاؤں میں ایک کی آواز ایک جیسے ہوگی دوسری کی آواز دوسری ہوگی ایک کی آواز ایسے ہوگی کہ آدمی کہے واہ واہ دوسری کی آواز ایسے ہوگی آدمی کہے ہائے ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تیسرے مزمار میں مضامیر آوازوں کا لہجہ مختلف ہے تو حضرت ابو موسا نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آواز کو اور بنا بنا کر کے پیش کرتا تاکہ آپ خوش ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب کسی کام میں اخلاص ہو تو اخلاص کی بدولت اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کام میں بہت قوت اور بہت طاقت عطا فرماتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اکابر نے یہی فرمایا کہ پھر اس کام کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے گولی کے اندر گن پاؤڈر رکھی ہو تو پھر دیوار سے آر پار جائے گی اور بغیر اخلاص کے ہو بغیر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب ہو اس کے بغیر ہو پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گولی ہاتھ میں پکڑ کر کے ڈال دے اور کچھ بھی نہ کرے اس لیے علماء کرام نے فرمایا اور سچ فرمایا جہاں جہاں صحابہ کرام فتوحات کے لیے گئے وہاں انہوں نے زمین کو بھی فتح کیا اور قلوب کو بھی فتح کیا دلوں کو بھی فتح کیا اور وہاں کی تقریباً سب لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اگر چند رہ گئے پہاڑوں وغیرہ میں تو الگ بات ہے شام کو صحابہ کرام نے فتح کیا عراق کو صحابہ کرام نے فتح کیا ایران کو صحابہ کرام نے فتح کیا افغانستان کو صحابہ کرام نے فتح کیا اور مراکش تک کالا کا صحابہ کرام نے فتح کیا اس لیے کہ صحابہ کرام سن ایک سو دس تک ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری بیان میں فرمایا وفات سے پہلے وفات سے پہلے فرمایا جب سو سال گزریں گے تو زمین پر کوئی بھی نہیں ہوگا یعنی صحابہ کرام میں سے تو حضرت اب طفیل عامر ابن واسل رضی اللہ عنہ اکثر کہتے ہیں ایک سو دس میں ان کا انتقال ہوا اور وفات پا گئے ایک سو دس تک بنو امیہ کا زمانہ چل رہا تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی فتوحات کا سلسلہ باقی رکھے ہوئے دے لوگ بھی سب مسلمان ہو جاتے تھے حضرت عبد الرحمان ابن سمر رضی اللہ عنہ افغانستان کے فاتح ہیں دن کو جہاد کرتے تھے رات کو احادیث پڑھاتے تھے حالانکہ وہ مشہور محدث نہیں تھے مشہور محدثین جیسے ابو حریرہ ہے رضی اللہ عنہ ابن عمر حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے حضرت عائشہ حضرت ابن عباس حضرت جابر رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ابن ابن عمر عاص وغیرہ ان مشہور محدثین میں نہیں تھے پھر بھی قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے یہ نافع مقرول شامی جو شامی بعد میں بنے اصل میں افغانستان کے تھے یہ سب ان کے تلا میں اس لیے صحابہ کرام کی شان میں ہے کہ رحبان باللیل و فرسان ال بن بن رات کو راہب ہوتے تھے عبادت کرتے تھے اور دن کو شاہ سوار اور گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہوتے تھے روحبان بلیل علماء فرماتے ہیں الاحبار رحبان اور احبار اس میں فرق یہ ہے راہب اس کو کہتے ہیں من غلب عمل ہو علمه علم ہی جس کا عمل علم پر غالب ہو اس کو راہب کہتے ہیں اور احبار حبر کی جمع ہے حبر الحبر اس کے معنی ہے من غلب علم ہو عمله عمل ہی جس کا علم اس کے عمل پر غالب ہو اس کو کہتے ہیں حبر اور احبار ہمارے اکابر رحمہم اللہ ان کے بارے میں آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا علم عمل پر غالب ہے یا ان کا عمل علم پر غالب ہے دونوں غالب ہے ماں ان کے بارے میں ہم کہیں گے من قسور علم ہوں و کسور عمل ہوں علم بھی زیادہ عمل بھی زیادہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں ان کی تصنیفات کو ان کی تقریروں کو ان کی مکتوبات کو آدمی سوچتا ہے کہ یہ خالص علم کا آدمی ہے ممکن ہے کہ فرائض پڑھتے ہوں فقط وسلام واجبات پڑھتے ہوں گے فقط وسلام اور کچھ نہیں لیکن دوسری طرف جب ان کے عمل کو دیکھا جائے رمضان کا مہینہ ہے مغرب کے بعد کھجور وغیرہ سے افطار فرمائے کھجور سے افطار پانی اور اس کے بعد نوافل میں کھڑے ہو گئے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تراوی تک نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت نوافل قرآن کریم کی تلاوت ان کے ایک رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے سہارنپور آئے ان کا خیال تھا کہ ابھی اوابین کو ختم کریں گے اوابین جو چھ رکعت پڑھتے ہیں بیٹھے رہے بیٹھے رہے عشاء کا وقت ہو گیا چلتے ہوئے یہ فرمایا چلتے ہوئے اس مہمان نے جو شیخ کے رشتہ دار رشتہ دار تھے یہ کہا کہ بھائی زکریہ یہ رمضان ہماری تہا یہ رمضان ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن بخار کی طرح نہیں چڑھتا آپ کے اوپر تو رمضان بخار کی طرح چڑھا ہوا ہے جیسے بخار آدمی کو نہیں چھوڑتا رمضان آپ کو نہیں چھوڑتا آٹھ آٹھ پارے دس دس پارے روزانہ تلاوت صبح سے شروع کرتے تھے شام تک قرآن کریم ختم کرتے تھے ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ جن کی مکتوبات ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ سہارنپور سے گنگو پیدل تشریف لے جاتے تھے پیدل اور وہ پیدل جانا اسی طرح ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تھے تو گنگو تک بیس پارے ہو جاتے تھے وہ پکے حافظ تھے ماشاء اللہ بہت مضبوط اور پکے حافظ تو اس لیے ہم اپنے اکابر جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے نام پر ہماری مجلس ہوتی ہے ہماری مجلسیں ہوتی ہیں اور جن کے ساتھ حشر کی ہم تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے جھنڈے کے نیچے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہی حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ان کے بارے میں ہم کہیں گے کہ بھائی وہ نسوارا کے راہبوں کی طرح تھے یا ان کے احبار کی طرح تھے بلکہ وہ دونوں سے اعلیٰ تھے من کسور علم ہو عمل ہو جن کا علم بھی بے حساب ان یعنی کا عمل بھی بے حساب عمل کو دیکھ کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبداللہ کا پودروی نے لکھا ہے کہ میں طالب علم تھا اور حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ گجرات آئے تھے اور ایک گھر میں ایک کمرے میں ٹہرے تھے جو حضرت مدنی کا خادم تھا ان سے مولانا عبداللہ نے کہا میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں حضرت مدنی کے کمرے میں کسی کونے میں لیٹ جاؤں انہوں نے کہا حضرت پسند نہیں کرتے انہوں نے کہا پسند حضرت کو معلوم نہیں ہوگا میں کسی کونے میں لیٹ جاؤں گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی ہے اس نے اجازت دے دی اور کسی کمرے کے کونے میں لیٹ گئے کہتے حضرت مدن رحمت اللہ علیہ گیارہ بجے بارہ بجے تو تقریروں ملاقاتوں سے فارغ ہوئے اس کے بعد ان کے لیے بہترین گجرات کے لوگ تو مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے تو بہترین بستر بیڈ بچایا تھا حضرت مدنی اس پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اس بیڈ سے نیچے اترے اور اپنے ان کے پاس جو چمڑے کا بستر تھا چمڑے کا وہ بچھایا اور اسی پر لیٹنے سے پہلے سلائی لی ایک آنکھ میں دوسرے آنکھ میں تین تین تین سلائی سرما لگایا لیٹ گئے مولانا عبداللہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کریں گے فرمائے ایک دو گھنٹے آرام مشکل سے کیا ہوگا اور تقریباً دو بجے ڈیڑھ بجے پھر اٹھے وضو کیا وضو فرمایا تحجد لمبی تحجد پڑی باشاء اللہ حافظ تھے اور جیل میں حفظ کیا تھا مالٹا میں وہاں کوئی پڑھانے والا تراوی نہیں تھا تو حضرت نے حفظ کیا اور پڑھایا اور فرمایا اس کے بعد جو دعا کر رہے تھے اپنے لیے اور اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو دعا میں ان کی کیفیت رونی کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے کوئی ماں بچی کی پٹائی کر رہی ہو اور بچہ ہٹ خٹ کر رو رہا ہو اب ایسے حضرات کے بارے میں ہم کیا کہیں گے من کا سر علم ہو و اور یہ جو علامہ تھے جن کا انتقال ہو گیا یہ اس میں انگلینڈ میں تو علامہ خالد محمود یہ کہتے تھے کہ اگر مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کو ایسے شاگرد مل جاتے جو شاگرد مولانا انور شاہ کشمیری کو ملے ہیں اور ان کی تقریروں کو مرتب کرتے تو وہ تقریر بھی شاہ صاحب کی طرح ہوتی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی اگر ان پر کام کرتے من کثر علم ہو علم بھی بے حساب عمل بھی بے حساب حضرت مشیخ الحد رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا کہ کتب خانے میں میبزی ہے میبزی ایک فلسفی کی کتاب ہے اس کے دو ابتدائی اوراق تین اوراق نہیں ہیں وہ لگانے پڑیں گے حضرت نے فرمایا لگا دو یاد سے پڑھتے رہے کہا یہ لکھو میں بھی ان کو یاد تھی میں بھی فلسفہ کی کتاب ہے اور علم حدیث اور علم تفسیر تو ہے ہی تو اللہ تبارک و تعالی ان اکابر کی برکات ہمارے ساتھ قائم دائم رکھے اور سب ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے آج ہمیں ایک جگہ جانا ہے انشاءاللہ تو اس لیے ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں تھوڑا سا پڑھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے کوشش کرتا ہوں کہ ذکر بحالتی وضو کروں مگر پیٹ کا ہاضمہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے باوضو ذکر پورا کرنا مشکل ہوتا ہے کیا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 والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے رب کریم اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دیں اخلاص کی توفیق عطا فرما دیں مجاہدین کی مدد فرما دیں ان کی فتح اور کامیابی کو برقرار رکھیں اور کامیابی سے ہم کنار فرما دے اتفاق و اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے غزہ کے مسلمانوں کی بھی اللہ مدد فرما دے ان کو بھی فتح کامیابی عطا فرما دے حق کا بول بالا فرما دے باطل کو ختم فرما دے اور باطل کو ملیامٹ کر دے بیماروں کو صحت عطا فرما دے مردگان جو وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے دنیا اور آخرت میں ہماری ستاری فرما دے علم عمل تقوی اخلاص کی لائن کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل قبول فرما خیر اور برکات سے مالا مال فرما صلی اللہ محمد ان مدرسہ